آپ کو اگر یاد ہو تو قرآن کی تین آیتیں مسئلہ کے پروف کے طور پر پیش کی گئی تھیں آج سے اصل عنوان یہ شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو دلائل دیے تھے ہماری طرف سے ان کے کیا جوابات ہیں اپنے دلائل بعد میں ذکر کیے جائیں گے ایک آیت یہ ذکر کی تھی کہ علی کتاب ہے سورہ نحل کی آیت ہے ایک آیت یہ ذکر کی کہ مکان ماکان یفترا ولیکن تصدیق و تفصیل اور ایک آیت ما فرتنا من فرتن یہ دوسری آیت سورہ یوسف کی ہے اور تیسری آیت سورہ انعام کی ہے اور پہلی سورہ نحل کی اس کے جوابات بڑے مزیدار ہیں کچھ کچھ جواب تو میرے ساتھ دے تک وہ تو اپنے ذہن میں جو اللہ نے ڈال دیا وہی بتا تھا اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں یہ تینوں صورتیں کیا ہیں سورہ نحل بھی مکی سورہ یوسف بھی مکی اور سورہ انعام بھی مکی تو اگر ان تینوں صورتوں میں اور ان تین آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دے دیا گیا تو پھر بعد میں نزول وحی کی ضرورت کیا رہی پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ غیب کا علم سارا آپ کے پاس آ گیا تو بعد میں دوسری وحی کا نازل ہونا دوسری صورتوں کا نازل ہونا اور وحی غیر مطلب حدیث کی صورت میں نازل ہوتے رہنا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا عالم غیب کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں حالان کی مدنی آیات میں وہ آیات بھی شامل ہیں کہ جن میں غیب کی نفی کی گئی ہے اللہ اللہ نفسی وغیرہ اب یہ آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں یہ آیات کیا ہیں مدنی پھر مفتی احمد یا خان کا جیسے میں نے حوالہ دیا تھا کہ طبیان الشے ان سے وہ اسپیشل طور پر استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر جب کل آیا ہے یہاں پر کیا آیا ہے لفظ کل اور لفظ کل میں تمام مکان اور میکون شامل ہو گیا اس لیے کل عام ہے لفظ کل کیا ہے عام ہے تو اس میں کیا شامل ہو گیا تمام مکان اور تمام یعنی زمان ماضی اور زمان مستقبل کا عالم سارے کا سارے اس میں گیا کوئی چیز بھی خارج نہیں رہی اس کا پہلا جواب تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ اگر لفظ کل کا مطلب یہ ہے کہ تمام مکان اور ما یکون کے علم آپ کو دیا گیا تو مکان اور ما یکون کے علم کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت بھی تو ہونی چاہیے اور کوئی کمزور سے کمزور حدیث ہو لیکن حدیث بھی تو ہونی چاہیے کہ جس میں آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہو اور جس میں اللہ نے کہہ دیا ہو کہ ہم نے تمام مکان اور ما یکون کے علم آپ کو دیا اور حدیث میں آپ نے بہت ساری مثلاً آپ نے کیا کہا کہ انا انا ولا ولا فخر فخر اول شافع وغیرہ کتنی ساری حدیثوں میں نے اپنی بیان کی تو اگر ماکان اور کا علم آپ کو دیا گیا تھا تو آپ کو وہ بھی کہنا چاہیے تھا آپ نے کیوں بیان نہیں کیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں ایک آیت ہے ہم من قصص نہ علی کا ومن منظم نقش علیق اللہ نے کچھ پیغمبروں کے واقعات بیان کر دیا قوم یاد وغیرہ کے اور آخر میں کیا کہا من ہم من قصص نہ علی علی کیا مطلب ہے کہ کچھ پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کے قصے ہم نے آپ کو بتلا دیے حضرت حود علیہ السلام کا قصہ صالح علیہ السلام کا قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یونس علیہ السلام کا قصہ وغیرہ وغیرہ تو یہ قصے اللہ نے قرآن میں بتلا دی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ومین ملم نقص کچھ قصے ایسے بھی ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بتلایا ایک آیت تو یہ ہے اور دوسری آیت یہ ہے ومین قرآن کی آیت ہے کہ ومن حولكم من الأعراب منافقين ومن أهل المدينة مردوا على النفاق أهل المدينة میں بھی کچھ ایسا ہیں کہ جو نفاق ہی پر ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم آپ کو ان کا علم نہیں لیکن ہمیں علم ہے اب یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو طبیانت زشی کے بعد نازل ہوئی ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کو تمام مکان اور میکون کا عدم نہیں دیا گیا تھا ورنہ پھر ان دونوں آیتوں کا مطلب تو تو تو یہ معارض ہو گئی اور اسے جھوٹ لازم آتا ہے ایسی بات نہیں پھر مفتی احمد خان کی ایک کتاب ہے امبا المصطفیٰ کے نام سے اس میں عبارت ہے کہتے کہ جب فرقانی حمید میں طبیان کل ان یعنی کل ان کا بیان ہے اور بیان بھی ایسا روشن اور روشن بھی کس درجے کا یعنی کوئی چیز مخفی نہیں رہی ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا گیا اور قرآن میں ساری چیزوں کا بیان کر دیا گیا اب اس کے اس جملے کے کچھ جوابات پہلا جواب یہ ہے کہ جب تم سے منکرین حدیث پوچھتے ہیں کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد قرآن سے ثابت کرو اور اسی طرح حج کا طریقہ قرآن سے ثابت کرو زکار کا طریقہ قرآن سے ثابت کرو تو یہ ساری چیزیں جب وہ تم سے پوچھتے ہیں جو تمہارے ہاں فرائض میں سے ہیں تو وہاں طبیانت ذکر شی کہاں چلا جاتا ہے وہاں تو حدیث کی طرف دوڑتے ہو پھر ان کو جواب دو اگر طبیانت ایک مطلب یہی ہے کہ ساری چیزوں کا بیان قرآن میں موجود ہے تو یہ تو بالکل بنیادی چیزیں ہیں ان کا بیان بطریقہ اولا ہونا چاہیے اور ان کا بیان تم تم ابھی تک ان کو جواب نہیں دے سکے قرآن سے اس کا یہ تو الزامی جواب ہے دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ جب قرآن میں ساری چیزوں کا بیان آ چکا تو پھر حدیث اجماع اور قیاس اور آئم مشہدین کی کیا ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت رہی اس لیے کہ قرآن میں سارا بیان آ چکا نہ اجماع امت کی ضرورت رہی اور نہ قیاس کی ضرورت جب قیاس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو مشاہدین کی کیا ضرورت تھی امام امام بھائی امام شافی وغیرہ ان حضرات کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑ لیکن ان کی ضرورت تم بھی مانتے ہو اور اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہو تو معلوم ہوا کہ ساری چیزوں کا بیان قرآن میں نہیں ہے پھر ہم ذرا تھوڑا سا قرآن میں جائزہ لیتے ہیں کہ لفظ کل کو عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے یا اس کو جزوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے تھوڑا سا ایک جائزہ لیتے ہیں ایک آیت ہے جہ اگر تمہیں یاد ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اولم تؤمن قال بلا میں ان قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم ثم على كل جبل منهن يأتينك کہ چار پرندے لو ان کو ذبح کرو پھر ان کو مکس کر دو پھر ایک ایک پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا اسے ان کو ڈال دو اور پھر ان کو پکارو تو دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے جڑ کر اور زندہ ہو کر تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندے پوری دنیا کے پہاڑوں پر رکھے تھے یا جو وہیں قریب میں جتنے پہاڑ تھے تین یا چار جو بھی تھے تو وہاں پر رکھ دیے یہاں پر کیا ہے جی پوری دنیا کے پہاڑ تو مراد نہیں ہے نا صرف اس علاقے کے پہاڑ مراد ہیں جو وہاں موجود تھے اسی طرح فتح نہ آدے فتح نہ آدے کو جشے قرآن میں قرآن میں واقعہ بیان ہے کہ آپ سے پچھلی امتوں کی طرف بھی ہم رسول بھیجتے رہے لیکن جب انہوں نے ہماری نافرمانیاں شروع کر دیں فتح نہ اب یہاں پر ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے تو ہر چیز میں جنت شامل نہیں ہے اگر یہاں پر کل میں عموم پر اس کو رکھا جائے پھر اس میں تو جنت بھی آ گئی کامیابیاں بھی آ گئیں تو پھر ان پر عذاب کیسے ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ابا وا بک میں لفظ کل استعمال ضرور ہوا ہے لیکن اس زمانے میں اس علاقے میں جو سہولت کی اور راحت کی چیزیں تھی صرف وہی ان کو دے دی گئی تھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا کی ساری چیزیں ان کے سامنے کھول دی گئی تو یہاں پر بھی لفظ کل استعمال ہوا ہے لیکن عمومی معنی میں استعمال نہیں ہے بلکہ جزوی معنی میں استعمال ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ اور اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یو جبا جبرات کل یو جبا جبئی تو دشی کہ حرم کی طرف مکہ کی طرف ہر چیز کے پھل پہنچتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ تمام پھل وہی ہوتے ہیں اور تمام چیزوں کے پھل وہاں ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو جن جن پھلوں کی ضرورت ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو لفظ کل استعمال ہوا ہے لیکن جزوی معنی میں استعمال ہوا ہے اور عمومی معنی میں استعمال نہیں ہوا اسی طرح قوم عاد کے بارے میں جو اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو اس عذاب میں کیا کہا ہے تو تدمیر رشئی ان پر جو اللہ نے ہوا چلائی تو وہ کیسی ہوا تھی کہ وہ ہر چیز کو ختم کر دیتی تھی نیس و نابود کر دیتی تھی تو اب اگر تو دم میر رق کو عموم پر رکھ دیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خود حضرت حود علیہ السلام اور مسلمان بھی تباہ ہو گئے حالانکہ ان کو تو اللہ نے بچا دیا تھا وان اہل ایمان کو تو اللہ نے بچا دیا تھا اور لفظ استعمال ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اہل ایمان کو نہیں بلکہ ان کی جو ضرورت کی چیزیں تھی اللہ نے ان کو بھی بچا دیا تھا صرف کافروں کو اللہ نے اس سے تباہ کیا تھا لیکن استعمال ہو رہا ہے لفظ کل تو معلوم ہوا کہ یہ بھی عمومی معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ جزوی معنی کے لیے ہے اسی طرح تورات کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ تفصیل کہ تورات میں تمام چیزوں کی تفصیل موجود ہے اب سوال یہ ہے کہ تمام چیزوں کی تفصیل جب پہلے ہی تورات میں نازل کر دی گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہی تورات آپ کو دے دی جاتی پھر مستقل قرآن نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ تورات میں ساری چیزوں کا علم آ چکا تھا تو وہی تورات آپ کو دے دی جاتی لیکن اس کے باوجود آپ پر قرآن کو نازل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ تورات میں اس امت کے لیے جو ضروری احکام تھے صرف وہی احکام نازل کیے گئے تھے اس امت کے جو ضروری احکام ہیں وہ اللہ نے قرآن میں نازل کر اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ اوتی نا رشئی ہمیں ہر چیز دے دی گئی ہر چیز میں سے دے دیا گیا تو اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو ان کی حکومت میں اور ان کے زمانے میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں ان کو دے دی گئیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں ان کو دے دی گئیں اسی طرح وہ آتے شعین صبابہ سکندر کے بارے میں ہے سکندر ذوالقن کے بارے میں کہ ہر چیز میں سے جو اسباب ہیں جو ضرورتیں وہ ہم نے ان کو دے دی تھی لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ساری نعمتیں اور سارے ماکان اور مائکن ساری چیزیں ان کو دے دی گئی لفظ کل استعمال ہو رہا ہے لیکن جزو معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس طرح بلقیس کے بارے میں ملک صبح کے بارے میں کہ وہ اوتیت بالکل کل ہی اس کو بھی ہر چیز دے دی گئی تھی علیہ السلام کے مقابلے میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اوتیت بالکل کل ہی تو مطلب کیا ہے کہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں اللہ نے اس کو وہ دے دی تھی یہ تو ہو گئی قرآن کی آیتیں اب دو تین حدیثیں بھی اس موضوع پر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ بارش ہوئی اور اس سے اطراف میں کافی نقصان ہوا تو صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ حسد کل دشی کہ بارشیں ہر چیز کو بہا کے دے گئیں انہوں نے ہر چیز کا نقصان کر دیا حالانکہ مدینہ اہل مدینہ اور حوالی مدینہ سب تباہ تو نہیں ہوا تھا مطلب یہ تھا کہ گھاس وغیرہ اور جانوروں کا اس طرح کا نقصان ہوا تھا لیکن لفظ کون سا استعمال ہو رہا ہے کل کل کل لفظ استعمال ہو رہا ہے صحیح بخاری جن نمبر ایک ایک صفحہ سو سینتیس اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے اور سفر میں ایک قوم کے پاس سے گزرے مگر انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اتفاق یہ ہوا کہ ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا پھر جب وہ ہمارے پاس آیا کہ اس کو جھاڑ پونک کر دو تو ہم نے کہا کہ ہم تو اجرت دیں گے پھر انہوں نے وہ اجرت دے دی مشہور واقعہ ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ساؤ لہو بالکل ویشائی انہوں نے اپنے سردار کے لیے ہر طرح کی تمام چیزوں کی کوشش کی تو تمام چیزوں کا مطلب کیا ہوا کہ جو مہیا تھی اور جو اس کام کے لیے کارآمد تھی وہ مراد ہیں جی بھی صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ تین سو چار اسی طرح شعبان کے بارے میں سننی ترمیزی کی روایت ہے جن نمبر ایک صفحہ بہان ہوئے کہ اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یسو مہو کل لہو کہ پورے میں آپ روزے رکھتے تھے حضرت عائشہ وغیرہ کی روایت موجود ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ پورے مہینے روزے نہیں رکھتے تھے لیکن سب سے زیادہ شابان میں روزے رکھتے تھے اور آخر میں چھوڑ دیتے تھے تو یہاں پر بھی کل استعمال ہوا یہ ہو گیا قرآن اور حدیث اب تھوڑا سا لغت کی طرف آتے ہیں کہ لغت میں کل کون سے معنی میں استعمال ہوا تاج العروس جو زبیدی کی ہے اور لغت کی مشہور کتاب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وقت جا استعمال جو ہے یہ جس طرح عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس کا استعمال بیمان بعض کے بھی ہوتا ہے آگے اپنے استاد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اسی میں سے انہوں نے قرار دیا ہے فقولی منکل ثمرات اور وعودیت منکل شی کہ شہد کی مکھی کو جو اللہ نے کہا تھا کہ کلی منقولی تھا اور بلقیس کے بارے میں جو کہا تھا کہ اوتیا کل شہی یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ یہاں لفظ کل استعمال ہوا ہے اور بمانہ باس کے ہے اسی طرح مجد الدین فیروز آبادی کی قاموس اس میں کہا ہے کہ لفظ کل وقت جہاں ابانہ بازو ضد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ازداد میں سے ہے اس کے معنی عموم کے بھی آتے ہیں اور بعض کے بھی آتے ہیں یہ ہو گئے غبی ذہر سے لفظ کل کے معنی اصول فقہ میں نور الانوار میں صفحہ نمبر اکاسی کہتے ہیں وہ قدیمہ کل یا تمیل الخصوص قدم کل جو ہے اس میں کس کا استعمال ہوتا ہے خصوص کا اور شمس العیم سرخسی رحم اللہ کے جو اصول سرخسی ہیں تو اس میں کہا ہے کہ وہ قدیمت کل وہی تحت تمل الخصوص نہ و قدیمت جس طرح قدیم جو ہے اس میں خصوص کا احتمال ہوتا ہے تو اسی طرح لفظ کل جو ہے اس میں بھی خصوص کا احتمال موجود رہتا ہے یہ آگے تفسیر کے حوالے تو بہت لمبے ہو جائیں گے میں صرف تفسیروں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں بغوی کی تفسیر ہے معالم و جگ نمبر دو صفحہ دو سو بارہ تفسیری مدارک ابو البرکات نصفی حنفی کی نمبر تین جامع البیان معین ابن صفی کی جد نمبر ایک صفحہ دو سو بتیس تفسیر خازن جد نمبر چار صفحہ نوے اور تفسیر بیزاوی جد نمبر ایک صفحہ چار سو پچاس تفسیر کبیر جد نمبر دو صفحہ ننانوے تفسیر ابن کثیر جد نمبر دو صفحہ پانچ سو بیاسی روح المعانی جد نمبر چودہ صفحہ دو سو چودہ تقریباً ان ساری تفسیروں میں یہ کہا ہے کہ طبیان ان کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا علم دیا گیا اور ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا جن کا تعلق اصول دین کے ساتھ ہے احکام کے ساتھ ہے حلال اور حرام کے ساتھ انہوں نے اس کو عام نہیں رکھا ٹھیک ہے